مسئلہ فلسطین امریکی دستاویزات کی روشنی میں امریکی ماہرین کے ایک کمیشن نے امریکی صدر ولسن کو بارہ ایک انیس سو انیس کو اپنی مفصل رپورٹ پیش کی کہ کمیشن سفارش کرتا ہے کہ برطانوی مینڈیٹ میں فلسطین میں یہودیوں کا قومی وطن قائم کر دیا جائے اور دنیا بھر کے یہودیوں سے اپیل کی جائے کہ وہ فلسطین میں آ کر بسیں اور انہیں ہر طرح کا تعاون باہم پہنچایا جائے اور ساتھ ہی اس بات کا بھی خیال رکھا جائے غیر یہودی باشندوں کے حقوق متاثر نہ ہوں کینج کرائن امریکن کمیٹی نے فلسطین کے زمینی سروے کے بعد اٹھائیس آٹھ انیس سو انیس کو رپورٹ پیش کی جس میں سراحت کے ساتھ کہا گیا کہ فلسطین کی اصل غیر یہودی آبادی جو نوے فیصد ہے فلسطین میں سہیونی پروگرام کو قبول نہیں کرے گی اور یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ سہیونیوں اور یہودیوں سے عداوت کا احساس اب صرف فلسطین ہی میں محدود نہیں رہا تمام انگریز افسروں کا ماننا ہے کہ سہیونی پروگرام کو صرف اور صرف فوجی طاقت ہی کے بل پر نافذ کیا جا سکتا ہے اور یہ فوجی طاقت پچاس ہزار فوجوں سے کم نہ ہو یہ خود اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سہیونی پروگرام میں اصل فلسطینی باشندوں کے حقوق کی کھلی پامالی ہے لہذا ان ظالمانہ قراردادوں کے نافذ کرنے کے لیے فوج کو بھیجنا ضروری ہے دوسری طرف سہیونیوں کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ وہ فلسطین میں دو ہزار سال سے آباد ہیں یہ دعویٰ ناقابل توجہ ہے جو لوگ فلسطین کو یہودی ریاست بنانا چاہتے ہیں انہیں نتائج کا صحیح اندازہ نہیں ہے اور نہ انہیں فلسطین میں پائی جانے والی مخالفت اور عداوت کا اندازہ ہے خاص طور پر دنیا کے ان حصوں میں جہاں کے لوگ فلسطین کو مقدس سرزمین سمجھتے ہیں بالفاظ دیگر فلسطین میں یہودیوں کی ہجرت کو یقینی بنایا جائے اور فلسطین کو یہودی اسٹیٹ بنانے کے منصوبہ سے کلی طور پر گریز کیا جائے سولہ تین انیس سو چوالیس کو امریکی صدر فرینکلین روسویلٹ نے اپنے ایک بیان میں کہا آج مجھے بڑی سعادت محسوس ہو رہی ہے اس لیے کہ یہودی پناہ گزینوں کے لیے آج فلسطین کے دروازے کھول دیے گئے ہیں مستقبل میں جب اہم فیصلے کر لیے جائیں گے تو ان لوگوں کو انصاف مل جائے گا جو یہودیوں کے قومی وطن کے لیے کوشاں ہیں ہماری حکومت اور امریکی قوم دونوں اس کو محسوس کرتے ہیں اور آج تو کچھ زیادہ ہی اس کا احساس ہے دسمبر انیس سو پینتالیس عیسوی کو یورپ کے یہودیوں کے مسائل اور مسئلے فلسطین پر غور کرنے کے لیے جو اینگلو امریکن کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس کی سفارشات میں کہا گیا کہ فوری طور پر ان یہودیوں کو فلسطین میں داخلہ کی اجازت دے دی جائے جو نازیوں اور فاشسٹوں کے مظالم کا شکار بنتے رہے ہیں اس مقصد کے حصول میں امریکہ اور برطانیہ دونوں اہم رول ادا کر سکتے ہیں فلسطین کو یہودی اور فلسطینی ریاست میں تقسیم نہ کیا جائے ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے یہودی مسیحی اور اسلامی حقوق کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے یہودیوں کو اپنے ملک اور قومی یہودی وطن سے تعلق رہا ہے اگرچہ ان کی تعداد بہت کم رہی ہے لیکن اب یہ حقیقت بن گیا ہے اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ فلسطین خالص یہودی سرزمین نہیں ہے اور نہ مستقبل میں ایسا ہو سکتا ہے یہ عالم عرب کے دو راہ پر ہے اور عرب جن کے اصلاف یہاں کے قدیم زمانے سے اصل باشندے ہیں وہ اس کو اپنا قومی وطن سمجھتے ہیں عرب اور یہود دونوں سے صاف لفظوں میں کہہ دیا جائے کہ اگر کسی نے بھی تشدد کا راستہ اختیار کیا یا غیر قانونی فوج بنائی تو اسے کچل کر رکھ دیا جائے گا ملک عبدالعزیز کے ایک خط کے جواب میں جس میں انہوں نے مسئلہ فلسطین کے تعلق سے امریکی رویہ پر اپنے خدشہ کا اظہار کیا تھا امریکی صدر رومین نے کہا امریکہ اپنے رویہ پر اٹل ہے وہ یہ کہ عوام کو ان کی حکومت دی جائے گی اور فلسطین میں یہودیوں کی بعض آباد کاری بھی ضروری ہے چوبیس دو انیس سو ستاون کو منعقد ہونے والی یہود و نصارہ کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے امریکی صدر جان کینیڈی نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ عرب اور یہود دونوں شہری دوستی پر متفق ہو جائیں گے اور اس راستے میں داخلی سطح پر دونوں کو جس ملامت اور تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو برداشت کریں گے اور جنگ کے راستہ کو چھوڑ کر تمام کوششوں اور مالی وسائل کو تعمیری رخ پر لگائیں گے اسرائیل ایک تیز روشنی ہے جو شر کے اوسط میں پھوٹ رہی ہے ستائیس اکتوبر انیس سو چورانوے عیسوی کو امریکی صدر بل کلینڈر نے اپنے اسرائیلی دورہ میں اسرائیلی پارلیمنٹ میں یہ بیان دیا کہ تمہارا زوال ہمارا زوال ہے امریکہ اب بھی تمہارے ساتھ ہے اور آئندہ بھی رہے گا